حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں مقیم ہوتے ہوئے بغیر کسی خوف یا بارش کے زور و اثر کی اور مغرب و عشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا اس سے کیا مقصد تھا انہوں نے کہا یہی کہ امت کو مشقت نہ ہو سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار دو سو گیارہ